گوش رام والا شہید موسلم محمد مصطفی والا

آپ نے ہاں جو میرا منی ہے ہے دوستوں شریف مہینے شریف ہے دوستو اس کے اندر حضرت رائے اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پہلی اور یاد جنرل رب پرانے مجید کے اندر خود فرمایا کہ مت خل اللہ ابراہیم خلیلا اسا ابراہیم نے اپنا پہلی دی یاد بنایا ہے آپ سرکار نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کی ہوئی تو دوستو میں جناب انہوں کے سامنے اج بھی خود بھائی جو خطر مبارک شریف کے اندر آپ کی ذاتی شخصیت کے حوالے کا کلام نہ کرنا چاہتا وہ ان شاء اللہ مزید بہتر آؤں گا

شیطان تو جس طرح اپنا منگی جاتی ہے اسی طریقے خناس جڑا ہوتا ہے نا خناس اس کے شر تو پناہ منگن کا سب پک میں اپنا موضوع گفتگو شروع کر دیتی تیری توجہ دوستو دوستو ایک ہے شیطان ایک ہے خرداس شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیکی کرن نہ اور جڑا خناس ہوں اس کا کام یہ ہوتا ہے لوگ نیکی کرن تو صحیح مگر انہوں نے نیکی کسی کھاتے نہ رکھتے انہیں وسوسے پاؤ انہیں وسوسے پاؤ کہ انہوں نے عمل مشکوک کر کے رکھ تو یہ مہینہ شریف جس وقت شروع ہوتا ہے کچھ ماسا چھڑ جاتی ہیں کچھ اختلافات اٹھ پہ ہیں لوگوں کے ذہن دل دماغ کے اندر بس بسے پاؤن واسطے مختلف قسم کے خناس لوگ انسانی شکل کے اندر شیطان خناس وہ جگہ جگہ سے مسلمانوں کے دل دماغ کے اندر بس بسے پاؤں کسی تھان سے مسئلہ اٹھ پہ میاں جی کٹا ہے نہ کٹا ہے قربانی جائز نہیں لہٰذا جنہوں نے بھی کٹے کی قربانی کی سب کی سایہ اور بیکار کی مسئلہ کھڑا کر دیا جانور ہے جانور سال کا کوئی اعتبار نہیں چھوٹا جانور ہے سال کوئی اعتبار نہیں بڑا جانور ہے دو سال کوئی اعتبار نہیں اٹھ ہے پانچ سال کوئی اعتبار نہیں دونوں ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر قربانی بیکار ہے شیطان چاہتا عمل کرنا اور خناس چاہتا بھی اگر عمل کرتے ہیں نا یہ شب شبہ پاؤ اپنے عمل کے اندر بچارے انہوں کو اندر عمل کا جذبہ ختم ہو جائے دوستو اس طرح کے جی مسائل ہیں انہوں کے حل کے واسطے میں اج کی جماعت المبارک کی گفتگو جناب سامنے پیش کرنا چاہنا اور گوش گزار کرنا چاہنا دعا کرو اللہ رب العالمین میں صحیح سمجھانے دی توفیق نصیب فرمائے جناب اور سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح دے جڑے خناس قسم دے لوگ نے وسوسے سے پان والے اللہ رب العالمین سنوں والے وسوسے سے محفوظ فرمائے پہلا احتیاط اور شکال جڑا قربانی شریف کے حوالے جانور سبا کرنے کے حوالے سارے کیا جاتا ہے وہ آل اسلام کی طرف مسلمان اخبار والوں کی طرف کلمہ پڑھنے والے کی طرف نہیں بلکہ ہندو کے کافر اس کو توجہ نہ سما پہلا سوال کہنا کی طرف ہوتا ہے پہلا اعتراض اصا جی قربانی کرنے ہاں جمع کرنے ہاں جانور یہ اعتراض ہوتا ہے کافر کی طرف ہندو کی طرف ہوں کہ مسلمانوں اندر انسانیت نہیں ہے تو سب بہت مزاج لوگ ہو بہت سارے قسم کے لوگ ہو اپنے چسکے اور اپنے مزے اور اپنے سواد کی خاطر ایک جانور کو ذبع کرتے ہو تڑپاندے ہو اس میں تکلیف دے دو دینا کیونکہ ہو جانور کی قربانی نہیں کرتا ہاں، جانور ن نہیں کرتا گوشت نہیں کھانے یا جہاں وہ طبقہ گوشت نہیں کھانا وہ یہ گل کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں سبزی کھانی چاہیے گوشت نہیں کھانا چاہیے کیوں سواد اپنا ہے مزہ اپنا ہے چسکا اپنا ہے پیڑ دکھا کر تو جانور ذبح کرتے ہو اس کو تکلیف پہنچا ہو اس کو دکھ دیتے ہو اس کو نظام پہنچا ہو اس کو تڑپا ہو اس کو پھٹکا ہو یہ کوئی جائز کام اور اچھا کام نہیں بظاہر یہ اعتراض قابل توجہ خوش ماں محسوس ہوتا ہے گل پھر سمجھو نا کہ جانور کو سیوا کرنا ہے جانور کو سیوا کرنا تکلیف ہونی ہے ہونی ہے نا کرتے کا واسطے پایا کرتے اس واسطے پایا تاکہ اصا کھا سکیے مزہ لے سکیے اپنے چسپے کی خاطر اپنے پیٹ کی خاطر جانور دکھ دیتا جا رہا ہے کوئی انسان ہی ہے اتنے گل کر جاوا ہندو سارے اگے کی حیثیت رکھے بس ایویں ماڑے جیسا ایمان سے کمزور ہو گیا مگر ہندو سارے اگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اسی آدھی آئی تے آئیے تو انہوں نے خدا نو کھا جانے انہوں نے کتوں چھٹا گیا ہوئے میں خدا نو چڑ دے جدو آدھی آئی تے آ جائیے ہندو سارے حیثیت رکھتا ہے سر انہوں نے خدا نو نہیں چڑھتے کیونکہ وہ منتے نے خدا کان اصا جدو آدھی آئی تیرا جائیے تو جان انہوں کا خدا کھا جاتے ہیں وہ سارے اتوں کتوں بچ سکتے ہیں چاہیے اپنے کیڑے دن رہن سڈے اگیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ گھر جناب انتہائی توجہ سماعت فرماؤ اس دن جناب ڈھیر سارا فائدہ ہوئے گا اور کئی الجھنا اور پریشانیاں کا حل ہو گیا میرا سوال جناب آیا یہ نہیں ہے مزے اور چسکے کی خاطر جانور تکلیف پہنچا ہو یہ انسانیت نہیں ہے میں جواب جہ گا دوستو اصا ہر جانور نانے یا جنوب ذبح کیا جائے میری گل سمجھا جی میری گل میں یہی توجہ ہر جانور کو کھانے ہے جس جانور کو زبا کیا جائے ایک بار بول پو بول پو جنو زبا کیا جائے ذبح کرنے واسطے ایک شے انتہائی ضروری ہے فقلو مما لم یذکر اسم اللہ علیہ او جانور نہ کھایا جے جدے تے ذبح کر دیا اللہ دا نام ذکر نہ کیتا گیا ہوئے سبحان اللہ ذبح کرنے واسطے ضروری ہے کہ اللہ نام ذکر کیتا گیا ہوئے سونے ہو اس گل کے اندر ہی سارا جواب دیا ہوا ہے دوبارہ پھر سمجھو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر جانور نہیں کھاتے جس جانور کو ذبح نفا جاتا ہے اس جانور کو کھانے ہاں۔ اور سیفا کرنے ضروری شرط کیا ہے کہ جنہوں چھری چلائی جائے اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیتا جائے اس گل کے اندر ہی سارا جواب پیا ہوا ہے تو آخو گے کس طرح میں جناب عرض کرنا وا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تو جانا ہے جڑا بندہ فوت ہوتا ہے روح نکلتی ہے بسترے سے جان دینا ہے انہوں اتنا تکلیف ہوتی ہے اتنا موت کی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے کہ سمندر کے سمندر اگر اس کو پانی نے پلا دیتے جان موت کی کرواہٹ موت اتنا کڑوی ہے یاد رکھ لو کہ سمندر کے سمندر بھی رہے مگر اس کی کرواہٹ ختم نہیں ہوئے گی جہاں بندہ اس طرح دھیان دے وہ اپنے اندر اتنا موت کی تکلیف محسوس کرتا ہے اتنا تکلیف محسوس کرتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا پر یاد رکھو یاد رکھو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا شہید شہید جنت کے اندر جائے گا جنتی جنت یا آشاں جنت آرام راحت سکون چین اس اطمینان سارا کچھ ان کے سامنے ہوئے گا کے سامنے ہونگے سوریا مگر اللہ تعالیٰ کی اندر گاہ کرے گا مولا مینو جنتیاں ہورا کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی ہے مینو لذت محسوس نہیں ہوتی اوکے بندے چاہنا کی ہے مولا

شہید دنیا تو جانتا ہے شہید ہوتا ہے حدیث پاک ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ان تکلیف محسوس ہوتی ہے مودی پر کتنا جی کیڑی چکر دینا اتنا جن جی تکلیف محسوس ہوتی اتنا شہید کو تکلیف محسوس ہوتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کو گل سمجھو کہ شہید بھی کئی بار دنیا تو جا رہا سا اپنے تو اکثر اکثر والا کر نہیں دیکھا ویسے گاہتے اسی طرح بھی طبیعت کے اندر جو بظاہر محسوس ہوتا ہے تکلیف تو اس طرح لگتا ہے جس طرح ہو رہی ہے جانور کو بھی ہو رہی ہے طرف کا لباس باسین کا جواب بھی حدیث کے چاہ رہے ہیں تکلیف کتنا ہوتی ہے کیڑی چک وٹ دیں جتنا تکلیف ہوتی ہے کیڑی بولو چک وٹ دے تو جتنا تکلیف ہوتی اتنا ہی تکلیف میری ہے گل جی سوال پھر پیدا ہو گیا بھی تکلیف تو مور بھی آ جا کے ہو گئی پر میں تم تھوڑا جہا پچپنے والے پاس لے کے جانا ایک چک وڈنا کیڑی آپ چک وڈے ایک ہے بندہ آپ چک وڈوائے خود چک وڈوائے جان بوجھ کے سراہ دیتے ہتھرا دیتا بیار نہ ایک مکوڑے چک وڈن تکی نہیں پھر ہائی نانا سے گا ہائی یہی کرے گا یہ ہوندہ یہ نہیں ہوندہ جناب رن شہر دیکھا یہ نہیں دیکھا ایک ہوندہ چک وڈنا کیڑی خود وڈے مکوڑا خود وڈے ایک ہے وڈوانا ماڑی ماڑی ہوگی جس وقت کیڑی نے چک وڈے پیر تو بندہ خود چک وڈوائے سمجھے خود چک وڈوائے خود نال ماڑا جی ہسے گا نال ہائی ہائی کرے گا تو سونے کہ شہید جان دنیا جان ہے خوشی نال نال دھکے نہیں کہ کیڑی نے چک وڈیا نہیں اپنے آپ وڈوایا منڈویا جدو کیڑی چک وڈے تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے جدو بندہ کیڑی کو چک وڈوا تکلیف مگر ہو سواد بھی آ جائے سمجھ آئیے کہ کوئی نا سونے یہ پہلا مسئلہ ہوگا اور اگلے مسئلے کی طرف میں جناب لے کے جانا چاہوں اور کچھ نہیں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے موقع دیتے جانور کہڑا نہیں

مذہب مسلب یہ ہے کہ اولاد ہے بکرے دی بکری دی قربانی مگر اگر کوئی بندہ کٹے کی قربانی کرے یا مجھ کی قربانی کرے تو اللہ کی واردہ قربانی قبول ہو جائے گی یہ بات ذہن چ رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے احادیث ہے مبارکہ دے طرح دے دیا کٹے دا مجھ کا ذکر نہیں آیا تو پھر ان کی قربانی کی دنیا جو جیسے پھر سمجھ کہ جو کٹے دا تو مجھ کا ذکر نہیں آیا تو پھر مجھ کے کٹے بھی قربانی کی دنیا جو یہ گل ذہن چ رکھو عرب کے علاقے کے اندر نبی علیہ السلام کے دور شریف کے اندر کٹا اور مجھ نہیں سنفائی پائے یہ جانور آپ کے زمانے شریف کے اندر عرب شریف کے اندر مل رہی ہے سمجھ رہا نا میری بات مگر ایک بات یہ نہیں سوچتے سارے بہارے کرام آئی ماں نے جو کان کا حکم ہے وہی مجھ کا حکم جو کتنا حکم ہے بولو جو گاں کا حکم ہے وہی بولو کتنا حکم ہے مجھ کا حکم ہے ادھر دیکھو میں جناب پر مثال پیش کرنا ایک کو دی فلانی بکری کو دی پہاڑی بکری کو دی فلانی بکری کو دی فلانی بکری ہوں جس وقت دلیل پیش کر دیتی ہے کہ بکری کی قربانی جائز ہے کوئی اچھا نہیں حدیث جو کر کے بتاؤ کہ پہاڑی بکری کی قربانی جائز ہے لفظ آخر جائے گا بے وقوف جائز پہاڑ

حدیث پاک کی کتاب ان دے وچ جناب نوں پیش کرنا وا صفحہ نمبر 300 تے بتائی توجہ ہے ذرا ذرا سبحان بولو سبحان اللہ یہ کیا فرماتے ہیں چگا چل رہی ہے زکات امام مالک علیہ الرحمۃ آپ مسئلہ بیان فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے بکریاں کا نصاب الگ ہے زکات اٹھانا حساب الگ ہے گاواں کا الگ ہے سوال پیدا ہو جائے مچھر کہڑے پاس پڑے مچھر کہڑے پاس پڑے آپ نے فرمایا کہ جس وقت تک گاں کی قربانی دینی ہے تو مجھا لہدا نہیں کرنا گاواں کے مجھا کٹھا کر کے انصاف کرنا لفظ کیا ہے وقال ان انا ماہیا باقا رم کلوہا فرمایا مجنو علیحدہ نہ سمجھا جی یہ بھی گاہ ہی ہے سمجھ آئیے یہ نکاح نے فرمایا میاں ماجن ولیدہ نہ سمجھا جے یہ کیا ہے گاں ہی ہے ادھر دیکھو اگلی گاہ اے میرے ہاتھ میں تو موجود ہے مصنف عبد الرزاق ہے امام عبد الرزاق علیہ الرحمہ امام احمد بن حمد استاد یہ کیا فرماتے ہیں اے مصنف عبد الرزاق ہے جلد نمبر ہے چار صفحہ نمبر اس تک تین سو تیس

امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کا خلیفہ فرماتے ہیں الجاموس بھی منزلت البقر آپ نے فرمایا گاں ماں جی کوئی شہر ہی انہوں الگ الگ شمار نہ چاہیے امام منظر علی الرحمہ آپ سرکار کی کتاب کتاب اجماع انہوں نے لکھا ہے اجماع علی ان حکم الجوامیس حکم البقر آپ نے فرمایا تو تسا پوچھ دیو کہ مچھا کا حکم کیا ہے

بھینس کی ہلت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے بھینس حلال ہے کیا دلیل ہے اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں پیچھے پوری بحث کی تھی بحث کرنے کے بعد کیا خیال آتا ہے بکری گائے کی قربانی مصنوع ہے بکری اور گائے کی قربانی کیا ہے بکری ہے یا گائے ہے اس کی قربانی کیا ہے مصنوع ہے سنت ہے مگر بھینس بھینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں ہے

کٹے مجھ کا دھد پیتا جا رہا یا نہیں پیتا جا رہا دھو استعمال ہوگا یا نہیں ہوتا اور جڑا آخر ہے کٹے اور مجھ کی کٹے اور مجھ کی قربانی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ حدیث کے اندر ذکر نہیں آیا میں آخر اگر قربانی کا ذکر نہیں آیا کہ تو کسی ایک حدیث کے اندر لفظ یاد رکھو واجد واسطے لفظ بولیا جاتا عربی کے اندر ان جاموس ایسی قدیم موسیز چابوس عربی دے اندر لفظ بولیا جاتا ہے ہے اگر کوئی مائی دال کائنات کے اندر ایک حدیث ثابت کر کے کہ حدیث کے اندر چاموس کا لفظ ہوئے اور مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہوئے کہ حلال ہے قسم خدا دی کر کے آنا مجھ نے حلال ہو لو دے ایک حدیث اٹھانا تو آنا کم ہوئے گا قربانی بھی حلال ہو لو دے دس حدیث توجہ ہے نا رضاؤ کون کون ہوگا سبحان اللہ گل یہ ہے کہ اگر قربانی کی گل ہے سمجھو اگر قربانی کی گل ہے کہ سانو ہری پتی بندے فلاں نہیں بندے فلاں نہیں فلاں نہیں بندے فلاں نہیں بندے سانو حدیث پہ نہیں ہے وہ میں چاہنا کے کوئی پوچھنا چاہے ہو کے اندر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث اخبار والا ایک حدیث پیش کرے جس کے اندر جاموس کا لفظ ہوئے

ہائے ہائے ذرا ذوق سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ میرے رسول صلی تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا یرید به خیر جن رب العالمین ہے ہے فرماتا فرماتا دین فقیہ فرمان میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر مولا علی مشکل مشاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے نے اج کیتی یا رسول اللہ لجپالا لجپالا تو سب دنیا تو تشریف لے جاؤ تو سب دنیا تو چلے جاؤ کوئی مسئلہ سانو اجلا پیش آ جائے کوئی مسئلہ اجلا پیش آ جائے

سنا دے فقیر کی نو آخر نے ذرا پیار نہ بولو نا سبحان سبحان اللہ توجہ ہے ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ سونے ادھر ویس بغداد کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے بغداد کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا کل سنیا تو بڑی دکی گل ہے بغداد کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا مسئلہ کی پیش آیا کہ بیوی بی فوت ہو گئی ہے انہوں غسل دینا ہے انہوں غسل دینا ہے جڑی بیوی بی نے غسل دینا ہے جڑی بیوی بی نے غسل دینا ہے وہ مہاواری دے یام دے اندر ہے انہوں حیض آیا ہوا ہے ناپاکی دی حالت دے اندر ہے مسئلہ بن گیا اس حالت دے اندر کیا میت نو غسل دے سکتی ہے یا نہیں میت نو غسل دے سکتی ہے یا نہیں یہ مسئلہ اٹھ پہ ہے بی بی نے ادھر ادھر بندیا گلیا مسئلہ پوچھ کے آؤ چار چار لکھ حدیث محدث پر فقی نہیں سن وہ نقل مسئلہ پوچھا گیا ہے سونے مسئلہ دسو نہ باقی دی حالت اندر نہ باقی دی حالت اندر عورت غسل دے سکتی ہے یا نہیں حالت نہ باقی دی ہوئے عورت میت غسل دے سکتی ہے یا نہیں سارے نے آخیا ہے کوئی حدیث بھی سارے کے اندر نہیں اصا بڑا سوچا ہے بڑا غور کیتا ہے پر سانو مسئلہ سمجھ یعنی نہیں آ رہا مسئلے کا جواب سمجھ نہیں آ رہا مسئلے کا جواب سمجھ چ نہیں آ رہا خیر جدو مسئلہ بہت پھیل گیا ہے ادھر میں ادھر دینا دیر ہوتی ہے پہ مسئلہ دس واسطے کوئی تیار نہیں ایک محدث نے فرمایا اگر اس مسئلے نال جانے ہو پھر فقیر پھر فقیر ابو سور سالان ابو سور کو چلے جاؤ وہ اس مسئلے کا حل ضرور جانتا ہے اس مسئلے کا حل ضرور جانتا ہے بیوی گئی ہے پردے کی حالت کے اندر فقیر ابو سور کے کول اج کل دی پالا اس حالت کے اندر میں میت کو غسل دے سکنی ہے یا نہیں آپ نے فرمایا دے سکنی ہے دوسری شکلی میں تیرے واسطے جائز ہے جائز ہے وہ آئیے انہیں محدثین کی جماعت رو رسی ہے بس فقیر نے فرمایا تیرے واسطے غسل دینا جائز ہے انہاں فرمایا جلدی جا پس کیا تھوڑے کوئی دلیل کیا ہے بی بی آئی آدھی رجپالا تھوڑے کوئی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا میرے کو نبی کا فرمان ہے میرے کو نبی کا فرمان ہے میرے کو نبی کی حدیث ہے

بھی لگ ہے آپ نے کھڑکی دے رہا ہو آپ نے کھڑکی دے رہا ہو پانی دے رہا ہو حضرت سید اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ شریف مسجد لال مسجد دی دیوار نال لیا ہویا سی مدینے دے تاجدار نے کھڑکی دے رہا ہو اپنا سر گھر والے پاسے اندر کر چھڑنا ہے اپنا سر شریف گھر والے پاسے اندر کر چھڑنا ہے سید اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور نے منو فرمایا جنہوں نے ناپسند سمجھا گیا جنہوں کا استعمال کرنا ہے اور سب نے نے آپ فرمایا پر جڑا بگن والا خون ہے فن حیا اور جانور شرما ون سا اور جی دو خوشیاں نے جنہوں نے کٹوڑے آتا ہے بھی اور جناب والا ہوں اور نہ جانور ہوتا ہے نہ جانور کی شروع وہ بھی اور مسانا اور پتا سب چیزیں ایسا نے سب چیزیں ایسا نے دوبارہ پھر کے دینا ایک ہے جنابے والا وگر والا خون دوسرا مادہ جانور ہوئے وہ دی شرم گا تیسرا نر جانور ہوئے وہ دی شرم گا چوتھا سبورے مسانا اور جنابے والا ادھر ویخ مسانا اور اور جنابے والا ادھر ویخنا پتا اور جیڑی آدی اندر یا زلوتا یہ سب چیزیں ایسا نے جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام آپ نے مقروف فرمایا ہے یہ حدیث بات کے اندر اگیا ہے ادھر دیکھنا سجنا پروہابیاں نہ مول نہیں مولوی نذیر حسین دی علی فتاوا نذیریہ دے اندر لکھ رہا ہے او تے بڑا پچھیا گیا ہے اے جڑے ہڈبی لوگ اس دے نے سات شیاں جناب والا نر جانور دی شرم اور مادہ جانور دی شرم اے کپورے اے مقروف اے مقروف اے انہاں دے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اے گل انہاں دی ٹھیک ہے یا غلط ہے انہاں دی ٹھیک ہے یا غلط ہے اخر

بھی نہیں ہاں، رب کی نعمت بھی نہیں ہونی چاہیے رب کی نعمت کی قدری ہو جی سارا سیزن کٹھیاں کر کے اگلے کے گھر کے اندر لیے کی ہے جواب دیا جی جی شاید سا وہ کھا ہلال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کا فرمان لا تذبحوا الا مسلما الا ان عليكم فتذبحوا جزاء من الله رسول پاک سرکار نے فرمایا جانما جب تم سچی بات کرنا ہو کیا ہوئے وہ مسلما ہونا بولو کیا ہوئے بولو سے کیا ہوئے اگر تو آگے آگے تنگی ہے مسیح جانا جیتنا مسیح روانہ بیان کرنا مسیح اگر تصا جیوا نہیں کر سکتے تو پھر تصا

ڈھیر ہوئے زیادہ آدھا پکی گل ہے مانا ہے چھ مہینے چھ مہینے کی ہوئے ہوئے ڈھیر چھ یا تو کیا کرو کرو یا پر کیا کرو اگر مسیح نہیں لگتا تو پھر چھ مہینے کی فیل ہو جی ویٹنگ لگے جی جیسا ہوں یہ ایسے مسیح آ گیا لفظ آ گیا بولو لفظ مسنا آ گیا اور مسئلہ یہ مسنے کا مانا مانا کیا مسنے کا ایک مصینا بھی ہے ایک مانا ان کا کیا ہے بھی ہے اور ایک مانا ان کا کیا ہے ایک سال بکرا ہوئے بکری ایک سال مجھ گا دو سال اٹھ پانچ سال یہ ایک مسنے کا مانا ایک کیا ہے

اگے حضور پاک نے جی شاید بیان فرمائی اتنے سال اتنے عمر کی گل کی یا دندا کی گل کی دوبارہ کچھ حضور نے کیا فرمایا بس تھوڑی جی مشکل بات مسینا سوا کر رہا ہوں مسینے کے مارے کے اندر مسئلہ دودا کرنا ہے یا پھر سال اگے انہوں نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ مشکل ہو گئے تھے چھ مہینے چھ مہینے کے جانور اگے حضور ادمرتی پیچھے کی ہے دیکھو نا ایک مان جی اگر سال کا کرنا سال کا چاہیے سال کی گنجائش بھی پھر چھ مہینے کا دیکھو نا اگر مانا کرو دوندا یا دوندا کر لو جی دوندا نہیں تو مڑ میرا جوڑ کی سی دونوں نہیں تو دونوں نہیں تو سی نا دونوں نہیں تو میو نے کرا کا لحاظ رکھا بھی لحاظ ہے رہا ہونا پیچھے بھی کیا ہوئے گا تو مزید وضاحت کرنا پہلے پیچھے کیا ہے اگر پیچھے عمر کا لحاظ ہے اگر پیچھے دیکھو اگے عمر کا لحاظ ہے پھر پیچھے بھی کیا ہوئے گا حضور پاس سرکار نے کیا فرمایا اللہ تو بہت مسلم کہڑا جانور جمع کرنا جرا کیا ہوئے میرے مہربانی جرا مسینا ہوئے جرا کیا ہوئے بولو مسینا نیم سی نون ہاں مسینا ہو ہوں مسینے کے کنے مانے نے دو ایک مانا دو دوسرا مانا کیا ہے سال والا ہوں میں دونوں مانے کرنا وا ہے دوندے والا کہ دوندا جمع کرو اگر دوندا نہیں وہ چھ مہینے والا ایک مانا یا سال والا یا پھر چھ مہینے والا جوڑ کے اس ترجمے دوجے یا پہلے بچے دیکھو نا ایک ترجمہ کیا ہے دوندا چے دوندا نہیں مر چھ مہینے آ رہا دیکھو نا دوندے کے مقابلے ایک دند آ رہا سی یا چھ مہینے آ رہا سی چھ مہینے آ رہا سال کے مقابلے میں ہے دوندا ایک دند والے کے مقابلے میں ہے تو اگے نفت آیا کھڑا ہوگا پکی گل مانا چھ مہینے آ رہا پھر پکی گل پیچھے مانا کیا ہوا سال والا سمجھ آئی یہ نہیں آئی اور یہ ہے حدیث یہ کیا ہے حدیث ہے سنو امام ترمیدی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار نے اپنی ترمیدی شریف باب و غف باب و رفی غسل المیت نے اندر فرمایا قدالک قال الفقہ

اے میرے ہاتھ کے اندر کتاب الموسوات الفقہیہ الموسوات الفقہیہ یہ تقریبا پرانی جلد کی کتاب پنجے جلد سے چھپڑ لگیا ہوں اپ فرماتے ہیں علماء کا ایک پورا گروہ اس کتاب کو لکھن والا ہے اس کے اندر اور ستاوا عالم گری شریف کے اور اگلے عالم بھی رضی اللہ تعالی

کے امام ترمزی نے فرمایا حدیثہ کا جو مانا فکا جان دے دوسرا بندہ جاننے والا نہیں ہوتا ہو اصا جدو فکا کو پوچھا ہے فتاوا آلمگیری شریف اور اگلے آلمگیر نے جڑا فتاوا رکھوایا ہے پانچ سو پانچ سو علماء نے رل کے فتوا دیتا ہے کہ مسلح کا مانا کیا ہوتا ہے ایک سال والا پنتالی منٹ کی کتاب الموسوا کو سکھیا کے اندر بھی لکھا ہے کہ جناب والا مسلح کا مانا ہوتا ہے ایک سال والا وہ چلیا یاد رکھ لے کوئی چلے ہاں، زمانے کا کتا اور وہ شروع کر دیتا ہے اور تیری قربانی کرنے پا چڑھتا ہے

توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سونے ایک دی گل قربانی دے حوالے نال نال سنا کے گل ختم ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ تمہارا موٹا مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آیا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان مسئلہ سمجھ نہیں آیا پر تو ضرور ہو جائے گا کہ سارے کول گلا دلیل نال نے سارے کول گلا دلیل نال نے یہ کیا گلا تقریر کے اندر پیار کر دیا لوگ آخر نے فائدہ کیا ہوں گا ہے کہ جب لوگوں کو گل سمجھ نہیں آتی میں آخر نہ اگر ہمیں سمجھ آئے ہمیں نہ آئے سمجھ آ جائے تو چلو اگر سمجھ نہ آئے تو بندہ رولی کے اندر نہیں پہنتا بندہ رولی کے اندر نہیں پہنتا ہاں ترین یاد نہ ہوئے ترین یاد نہ ہوئے پھر بھی تو دے گا نہیں پھر بھی اپنا مذہب نہیں بدلے گا کیوں انہیں آخر میرے کو ترین نہیں پر میرے مولوی نے کو ضرور ہے فرمائی نظر روک نہ بولو نہ سہانا حوالے پیش کیتے ہیں اس واسطے پیش کیتے ہیں تاکہ تو سارا اڑے جندر نہ پے جاؤ خدشی جندر نہ پے جاؤ طریقے سمجھ آ گئی یاد ہو جاوے تو ٹھیک ہے اگر یاد ہوئیل پیشانی آپ سرکار قربانی توجہ صاحب نصاب قربانی واجب ہے طریقہ طریقہ حضرت ابراہیم ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے وہ سونے آنا یہ قربانی کا سلسلہ تے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے حضرت ابراہیم تک پہنچیا ہے اور حضرت ابراہیم کو جناب والا مدینے کے تاجدار تک آیا ہے قربانی معلوم انداز کچھ ہور سی گل تو جو نال سمجھا جائے قربانی پہلے انداز کچھ ہور سی ہن انداز کچھ ہور ہے پر انداز حضرت آدم حضرت ابراہیم تک حضرت حضرت یاد نے سنا تو سلام تو کے مدینے کے تک قربانی کا انداز جانور جیوا کرو جانور جیوا کر کے بہار پہاڑ پہ رکھ چڑھ آسمان جنہیں گوشت سار دے جن گوشت چلا دے وہ قربانی قبول وہ قربانی قبول وہ جنہیں گوشت آسمان کی بجلی نہیں ساریا وہ قربانی قبول نہیں ہوتی سی مطلب ربرا نمیر نالو نال دس دینا ہے میں فلاں قبول کی میں فلاں قبول نہیں کی ربرا نمیر حضرت پیار میں رسول گھول گیا رب

دی قبول ہوئی ہے دی نہیں ہوئی جی قبول نہیں ہونی وہ سر دینا پی سارے سارے ہور ہور کون کون شہید ہوئے ہوئے گا گا کمینا اگر اگر اگر اپنی قدرت بخانا نے حکم آ جانا تس اپنے جانور پہاڑ رکھو جن قبول ہوئی دنیا کو پتا لگ جائے گا جن قبول نہیں ہوئی دنیا پتا لگ جائے گا پر سجنا رب نے تینوں تم دلیل نہیں ہونے دیتا سائد دلیل بن گیا جب عید کا تہوار آئے کہڑا دلیل والا کام ہے جڑا آسا نہیں کر لو کہڑا بےغیرتی والا کام ہے جڑا آسا نہیں کر لو وہ کہڑا گناہ والا کام ہے جڑا آسا نہیں کر لو وہ کہڑا حرام کام ہے وہ جڑا نہیں کر لے عیاشیاں کوئی دن دے ہوندے نے ایسے جس دن عیاشیاں ہونی چاہیے نے وہ جس دن بدماشیاں ہونی چاہیے نے وہ جس دن جناب والا ذرا کھل کے کام کرنے چاہیے نے چاہیے ذرا کڑیاں نو جانور جیوا ہے سنت ابراہیم ابراہیم خلیل خلیل پوری نے نے پراتا ہوئی اور جی شکار کر کے کدے کدے کدے فلانے فلانے فلانے گھر گھر گھر جی جناب والا حضرت سنت بھی پوری ہے کچھ نصیب میں جناب والا کچھ کو کرنے اس رب طرف پہ ایک سنت ابراہیم ہے ایک میرے نبی علی سلطر شریعت پاک نو تار تار کیتا جا رہا ہے آپ دی شریعت پاک دی دھیاں اڑائی جا رہی ہیں او ظالم نہ بن طریق کمینہ نہ بن نیچ نہ بن او جے رب جو ہے خیال کرتا ہے تو بھی ذرا شریعت پاک دا خیال کر او یارا رب فرماتا ہے اج بندیاں نو سرین نہیں ہون دے نا تے بندے نو یاد نہ ہے اگے جے گناہ کر بیٹھا وا اج عید والے دن کوئی گناہ نہیں کراں گا اج نبی دی شریعت نو نہیں دیاں گا کی کوشش کرتا ہے آپ روز جاتا ہے مجھے نمبر ون وہ سینے لا لال چاہیے کرا کہ کان کے حلال ہونا ایک حدیث مکانا تیرا کام میں قربانی حلال ہے دس حدیث مکانا سارا سمجھ آئی اور اس کے بعد دسیا یہ سب شیئر ہزار جانور کی لگی ہے چیزیں مخلوق نے جنہوں نے استعمال کیا منع کیا گیا مگر باقی ساری جیت کی وجہ لگتے نہ یہ ہندو بادشاہ نہیں ہے رب نے جیسے قدر نہیں کرنی چاہیے یہ سب شیئر کھانی جائز نے لکھیا کی ادارہ نزیریا دیں ہاں سارے شیئر زیادہ انصاف کرنا چاہیے سب شیئر لہدا کر لو کا کوشت لہدا کر لو اٹھا کے کوئی بندے سے کروئی یار میرے کو پہنچا دو کسی بھی شاید حالات سارے نزدیک سہنا کھا لیے جو تھوڑے نزدیک کرا لے تو اور تیسری شاید بیان کی ہے وہ مسیحا بیان کیا لفظ مسیحا زمانہ دھندا بھی ہوتا اور سال والا بھی ہوتا مگر کہا کی بیان کر دے تو کہا فرمانے نے اسی نے مراد کیا ہے سار مانا لیا تھا سار بنا ہوئے چاہے بندہ ہوئے چاہے ہماری بالکل پانی چڑھائی گی حرام ہو جائے گی اور رام سونا کا کیا قیامت رام سونا قربانی والے دن سارا ایڈا ہیا کر لیا پہ وقا دیتا سی پناہ نے قبول ہوئی پناہ نہیں گئی مگر سارے احترام کر لیا یہ قبول نہ نہیں کی